وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت القحف کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اس سے پہلے قریب ہی ایک خطبے کے اندر سورت القحف کی اہمیت اور فضیلت اور اس کا خلاصہ پیش کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت القحف کی بڑی فضیلت رکھی ہے نبی علیہ سراب صاحب نے ساتھ نمایا کہ جو انسان جمعے کے دن سورت القحف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی اگلے ہفتے کے لیے اتنا بڑا نور عطا کر دیتے ہیں کہ آدمی نے جہاں بیٹھ کر کے پڑھا ہے اگر وہ نور ابھی اسے دے دیا جائے تو وہاں سے لے کر کے خانہ کعبہ تک کی ساری دنیا جو ہے روشنی سے جگمگا اٹھے نبی علیہ السلام اسلام نے ساتھ نمایا کہ من عشر آیات جو انسان صورت الطحب کی ابتدائی دس آیات کو حفظ کر لے یاد کر لے وہ ممن فتن کی دجال تو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے محفوظ رکھیں گے اس صورت کے اندر چار بڑے واقعات بیان کیے گئے ہیں ایک واقع ہے اصحاب کہف کا جس کے نام سے سورت جس کے نام پر اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا ہے اور دوسرا واقعہ ہے دو بھائیوں کا دو بھائی تھے ایک امیر اور ایک غریب اس میں اللہ رب ان کے واقعات کو بیان کیا کہ امیر بھائی جو تھا اس کے اندر کبر و غرور اور غریب بھائی جو تھا اس کے اندر شکر گزاری اللہ رب العالمی نے شکر گزاری کی بنا پر اس غریب کو دنیا سے مالا مال کر دیا اور غریب جو امیر مالدار جو بھائی تھا کبر و غرور کے بنا پر دولت سے محروم ہو گیا اور دنیا ہی کے اندر اللہ نے عذاب میں گرفتار کر لیا تیسرا واقعہ حضرت موسا اور صدیر علیہ مسلاط السلام ہے جو بڑا مشہور اور چوتھا اور آخری واقعہ ذل کر کا ہے یہ چار واقعات بیان کیے گئے ہیں آج کے خطبے میں پہلا واقعہ جو ہے اشہاد کہف کا انہی کے متعلق اللہ رب العالمی ساتھ سنایا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے عبرت و نصیحت کے خاطر ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ان خدا یہ اصحاب کہب جو ہے یہ کوئی بہت بڑا ملک کوئی بہت بڑا گروہ بہت بڑی قوم نہیں تھی بلکہ ان نہ صرف وہ چند نوجوان تھے لیکن ان کا کمال کیا تھا ان نوجوانوں کا پوری دنیا کے اندر کفر تھا شرک تھا بدعات تھی طرح طرح کے منقرات اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ساری دنیا نیچے والے معبودوں کی عبادت کر رہی تھی ایسے موقع پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان نہم اس وقت صرف چند نوجوان تھے آمنو بربہم جو اپنے رب پر ایمان لائے توحید کو قبول کیا اور پھر دوبارہ پوری دنیا میں ان کے برکت اللہ نے توحید کا پیغام عام کر دیا ان نہ منو ربد وہ چند نوجوان تھے درجن پر بھی نہیں تھے کہا جاتا چھ یا سات نوجوان تھے ان آمنو وہ ایک گروہ تھا چند نوجوانوں کا ایک گروہ تھا اور چند نوجوان مسلمان ہوئے اور اس وقت کفار اور مشقین نے انہیں گرفتار کر کے قتل کے خاطر بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور شرک سے بیداری کی جب بادشاہ کے سامنے جلات کے موجودگی میں انہیں حاضر کیا گیا تو لارا ہیں وزد ناہوم ہودا ان آم امو ہے وزد نہ ہوں ہودا جب وہ نوجوان وہاں بادشاہ ظالم اور اس کے جلات کے سامنے کھڑے ہوئے تو ذرہ برابر استقامت میں فرق نہیں آیا ذرہ برابر ان کے پیرے میں لبش نہ آئی وہاں ظالم بادشاہ کو ہم نے اعلان کر دیا ہم اپنے رب وحدہ لا شریف پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ دنیا کے اندر جو آپ لوگ شرک کر رہے ہیں ہم ان شرک سے بیدار ہیں انہوں نے توحید کا اعلان کیا اور شرک سے انکار کیا رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو ان کے تک ان کے دین کو ہم نے اور قوت بخشی اور مضبوط بنا دیا نتیجہ یہ نکلا کہ جان مال اولاد رشتے دار ساری چیزیں چھوڑ کر کے فو تحسی ایک غار کے اندر آئے اور چھپ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر تقریباً تین سو سے زیادہ سال وہاں سوئے پڑے رہے پھر اللہ رب العالمین ان کو زندہ کیا تو دیکھا کہ پورا ملک مسلمان ہو چکا ہے میرے بھائیوں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کی ہمت ان کی قوت ان کی قدر و قیمت بیان کیا ہے ان نوجوانوں کا کام صرف کھیل کود لہو گرائی اور مستی کرنا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑی ذمہ داری اس دنیا میں نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جہاں ساری دنیا ہتھیار ڈال دیتی ہے جہاں حق کے اعلان کرنے میں ساری دنیا ہچکچاتی ہے نوجوانوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے کہا ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اب ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھے گا یہ پیشانی صرف رب کے سامنے جھکے گی ہاں قوم و یہ میری قوم کے لوگوں نے جو معبود اور مورتیاں بنا رکھی ہیں ان کا ہم انکار کرتے ہیں یہ نقصان اور فائدے کے مالک نہیں یہ سب سے سب باطل اور بیکار ہیں اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کی کی بڑی تعریف میرے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ سلاط اسلام نے حادیث میں یا یوں کہیں اسلام یہ چاہتا ہے کہ نوجوان ہمیشہ چراتے مستقیم پر رہیں ہدایت پر ہیں کتاب و سنت پر رہیں اور ہمیشہ اسلام کی علم برداری اور پاسبانی نوجوان ویسے ہی کرتے رہیں جیسے اتحاد نے کہا تھا اسی لیے اس امت کے لوگوں کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ایسے نوجوان پیدا کریں ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے ان کے چال چلن اور ان کے لکھنے پڑھنے اور ان کی تعلیم و تربیت کا ایسا انتظام کریں کہ آگے چل کر کے ہمارے نوجوان اسلام کے بردار اور دین کے پاسبا بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث جس کو حضرت ابو حریرا اور عبداللہ ابن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے روایت کیا ہے آپ نے ساتھ میں کئی لوگوں سب اتن یو دل اللہ دل ہی یو ملا دل اللہ دل سات قسم کے لوگ ایسی ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ اس وقت کائنات میں موجود نہیں ہوگا وہ سات بڑے خوش نصیب ہیں نمبر ایک آج فرمایا المام عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ نمبر دو وہ فی عبادت ربی وہ نوجوان جس کی پرورش سے اللہ رب العالمین کے عبادت اور اطاعت میں گزری ہو نمبر تین ہو معلق وہ انسان جس کا دل ہر وقت مسجد میں تگا رہتا ہے نمبر چار و وہ دو نو استعمال جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسی پر وہ مرتے ہیں اور اسی پر وہ جیتے ہیں ان کی آپس کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے کوئی مفاد نہیں ہوتا آگے نبی رہی سراف نے ساتھ نمایا وارا و دانت وم دانت منصب اللہ وہ انسان وہ نوجوان وہ مرد جس کو کسی حسن و جمال اور اچھے منصب والی عورت نے برائی کی دعوت دیا لیکن اس نے کہا انی اقاف اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس برائی برائی کرنے سے انکار کر دی نمبر چھ نبی علیہ اسلام نے ساتھ رمایا کہ اللہ وہ انسان جو تنہائی میں اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے اپنا محاسبہ کرتا ہے رب کے عذاب رب کے قہر عذاب عذاب نار کو یاد یاد رکھتا ہے ہے کرتا اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نمبر سات آپ نے ساتھ نمایا وارا جلن تصدق سب کا کبھی امین ہی تالا تالا میں یمین ہوں تل سے کو یمین ہوں وہ ساتواں وہ خوش نصیب جو اپنے دائیں ہاتھ سے سڑک کرتا ہے تو اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے آپ نے ساتھ نمایا یہ سات خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں رکھے گا ان ساتوں میں سے ایک جس کا تذکرہ ابھی کرنا مقصود ہے اللہ رسول نے فرمایا وہ نشا کی عبادت ربی او نوجوان جو ریٹائر ہونے کے بعد دیندار نہیں بنا وہ نوجوان جو ساری مستیاں کر لینے کے بعد دین پر نہیں آیا بلکہ وہ نوجوان جس کی بچپنے سے جوانی تک دین میں گزری ہوئی ہے نماز کے اندر روزے کے اندر تلاوت کرنے کے اندر بندی میں یعنی ماں باپ اچھے تھے اس کے بڑے اچھے تھے دینی ماحول تھا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی جب آپ بولا تو دینی ماحول دیکھا باپ کو نمازی دیکھا ماں کو نمازی دیکھا ماں کو پردہ کرنے والی دیکھا باپ کو مسجد میں جاتے ہوئے دیکھا گھر میں فلمیں نہ دیکھا بلکہ ماں باپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا دینی ماحول میں جس نوجوان کی پرورش بھی ہو صاف نشافی عبادت ربی او وہ نوجوان جس کی جوانی ہی جوانی جو جوانی کو پہنچا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں یعنی گھر کا ماحول بڑوں نے اس کی بہترین تربیت کیا ہے اور یہ نوجوان جس کی بچپنے ہی سے ماں باپ نے صحیح تربیت کی ہو ہاں، آنکھیں کھولا تو دین میں پرورش پایا تو دین میں ہاں، تعلیم و تربیت کی تو اچھے ماحول کے اندر یہ نوجوان میرے بھائیوں جب ایسے نوجوان امت میں پیدا ہوں گے اور ہمارے بڑے ایسے نوجوان پیدا کرنے کی اور ایسے نوجوانوں کی ٹیم ہمارے اندر تیار کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آگے چل کر کے اسلام کے پاسبا بنے گے اسلام کے علم بردار بنے گے اسلام کے تحفظ کا ذریعہ بنے گے یہ دین کا کام کریں گے اور اپنے وقت کی یہ قدر کریں گے اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اللہ تعالیٰ نما کی روایت جس کو امام حاکم اور امام بحقی امام صاحب اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا ہے ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا اور آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس کو بڑی پیاری نصیحت دی کی اور نصیحت کے انداز میں آپ نے فرمایا میرے بھائی یاد اب تن خم سن کم پانچ نعمتیں اللہ تجھے دیا ہے ان پانچ نعمتوں کو اچھی طرح سے استعمال کر لے ان کی قدر کر لے تب سن پانچ آفتوں کے آنے سے پہلے پہلے پانچ نعمتیں ہیں پاک اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم تیرے اوپر کیا ہے ان کو صحیح معنوں میں استعمال کر ان کی قدر کر لے پانچ آنے والی آفتوں سے پہلے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا سات سو پانچ علامت ہیں نمبر ایک حیا سبا حرمی اے نوجوان اللہ نے تجھے جوانی دیا ہے تیری آنکھیں جوان تیرے کان جوان تیرے ہاتھ جوان تیرا پیر جوان تیرا جسم نوجوان اپنی اس جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اچھے کاموں میں استعمال کر لے ان آنکھوں کو رب آیات دیکھنے میں استعمال کر لے ان آنکھوں کو اللہ کی کتاب کے دیکھنے سمجھنے پڑھنے اور تلاوت کرنے میں استعمال کر لے تب کے کی آنکھیں جو ہے جواب دے جائیں ان آنکھوں سے ان کانوں سے ان ہاتھ پیروں سے ان ہاتھوں سے اپنا دل کو صحیح استعمال کر لے اللہ کے ساتھ فرما بداری کر لے یہ ٹانگے جب تک تیری جوان ہیں ادان سنتے ہی مسجد میں آ جانا نماز کی پابندی کر لے تحجد کی نماز پڑھ لے کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت کر لے کہیں ایسا نہ ہو یہ ٹاٹے جواب دے رکو سید سے بھی محروم ایسے کھڑے ہو کر کے تجھے نماز پڑھنی پڑے کہیں ایسا نہ ہو یہ تیری آنکھ جواب دے جائے یہ تیرے پیر جواب دے جائے تیرا دل و دماغ جواب دے جائے اپنے گھر سے باہر نکل کر کے مسجد تک آنے کے لائق بھی نہ رہ جائے اللہ رسول نے ساتھ نمایا جوانی کو سمجھ لے بڑھاپے سے پہلے پہلے نمبر دو حیات کا قبلہ موتی اپنی زندگی کو موت سے پہلے پہلے سمجھ لے نمبر تین صحت کا قبل اللہ نے صحت دے رکھا ہے اپنے صحت کو سمجھ لے صحت کو استعمال کر لے ان سے فائدہ اٹھا لے اپنے رب کے لیے کچھ کر لے آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کچھ آماد کر لے اپنے صحت کے ذریعے قبل قبل سکھنے کا اس کے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے نمبر چار آپ نے ساتھ بنایا کا ولافا کرے اللہ نے آج کاروبار تیرا چلا رہا چلایا ہے آج تیرے ہاتھ میں پیسے ہیں تیرے پیسے بینک میں تیرے پیسے پاکٹ میں گھر کی تجوریاں درہم سے بھری ہوئی ہیں کب اس کے حالات خراب ہو جائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں دینا ہے ہم اپنی دولت سے یتیم مسکین مساجد مدارس فکرا محتاج جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچا دے نمبر پانچ آپ نے ساتھ نمایا گری بس سمجھ لے کب لاس کا اللہ نے تھوڑا تھوڑی سے محنت دیا ہے ٹائم ہے فرصت ملی ہے تب تک یہ فرصت رہے پر ایسا نہ ہو کسی معاملے میں اللہ نے ایسا مجبور کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنے کا موقع ہی نہ ملے اسی لیے اللہ نے جو ٹائم دیا جو فرصت دیا اس سے فائدہ اٹھا لے اس سے کہ تو مشغول ہو جائے اگر نوجوانوں کی ماں باپ نے مسلم قوم نے معاشرے نے اچھی تربیت کیا ہے تو ان پانچوں چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا اگر نوجوان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے تو یہ پانچوں چیزیں جو ہیں آوارگی میں کھیل کود میں لہو لائن میں ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داری کے احساس پیدا کر دے ہمیں انہیں کام کی توفیق نصیب فرما اکول و قوری ہادا وسطر اللہ کل تو وہی لے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بھائی ہو یہ ہمارا جو نوجوانوں کا طبقہ ہے اس کے بڑی ذمہ داریاں ہیں ابھی چار ذمہ داریاں آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلی ذمہ داری ابھی آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیشہ باطل کو مٹانے کے لیے جو گروہ کھڑا ہوتا رہا ہے وہ نوجوانوں کا تھا ہمیشہ حق کو قبول کرنے میں جس نے سبقت کی ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے بوڑھے تو کچھ سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں ہے اور نوجوان کر گزرتا ہے وہ ہمیشہ جس کے سے دریا صحرا و دریا میرے بھائی مسلمان نوجوان یہ حق اس کے سامنے آ جاتا ہے تو جوانی کا جوش جوانی کا خون جوانی کی طاقت اسے حق قبول کرنے پر آمادہ کرتی ہے مجبور کرتی ہے اسی لیے ہمیشہ ذرا دیکھیں پھر اور جیسے تعلیم کے مقابلے میں اگر کھڑے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں جن نوجوانوں کا گروہ تھا موسا علیہ السلام کا ساتھ جس نے دیا وہ نوجوان تھے اللہ اکبر ہمیشہ امت کے کامیابی امت کے عروج امت کے ترقی ملک کی فلاح بابودی کا سب سے بڑے ذمہ دار جو ہوتے ہیں اور جو گاڑی کھینچنے والے اور نوجوان ہوا کرتے ہیں اس لیے چار ذمہ داریاں بڑی اہم نمبر ایک نوجوانوں تم اس لیے پیدا نہیں کیے کہ کرکٹ کے چمپئن بن جاؤ فٹ بال کھیلنے کے نمبر ہی بن جاؤ تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے یہ تمہاری نوجوانی بڑی خاص نعمت ہے اور اللہ رب العالمین نے خاص مقصد کے تحت دیا ہے نمبر ایک ہمارے نوجوانوں کو چاہیے ہمیشہ اور اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں اپنے بڑے ماں باپ محلے کا بڑا بزرگ یہ جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا جاری رکھے ان کے سامنے آئے اور ان سے مل کر کے رہے اور بڑوں کا کام یہ ہے کہ جب نوجوان بچ ہمارے بیٹھے تو ان کے سامنے کچھ دین کی باتیں حوصلہ افزائی کی باتیں دین کی باتیں کریں انبیاء کے واقعات صالحین کے واقعات صحابہ کے کارنامے اس انداز سے گفتگو کریں کہ نوجوانوں کو دلچسپی ہو اور نوجوان یہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے ہمارے ہم سے پہلے نوجوانوں نے کیا کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور آج یہی چیز ختم ہو گئی ہے اگر کچھ ہے اوغلن تو بڑے لوگ گھر میں اور نوجوان باہر اگر بڑے شریف نوجوان ہو گئے گھر میں ہیں تو پھر وہاں اور مصیبت ہے کہ اپنے ٹی وی پر اور نوجوان اپنے پسند کے چینل پر لگے ہوئے ہیں ماں باپ کو بڑوں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ کچھ ان کے ایمان کو تازہ کرنے اور ہمت افزائی کی باتیں کرے جس سے ہمارا نوجوان ان سے کچھ سیکھ سکے سیکھنے کی بات نہیں ہے اور سیکھے گا تو برا یہاں سیکھے گا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائیوں نوجوان ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ رہے نمبر دو نوجوانوں کو چاہیے ہمیشہ علماء حق کے قریب رہیں علماء حق سے جڑے رہیں ٹیلی فون کے ذریعے دروس کے ذریعے اجتماعات کے ذریعے ہمیشہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کی اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہونے اور ان سے تعلقات کو بڑھانے میں برقرار رکھنے میں کوشش کرو اللہ رب العالمین نے یہ علماء حق جو ہوتے ہیں اللہ کے رسول رب السلم نے ساتھ مناتے ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں جس طرح سے بھولے بھٹکے نادان لوگ ستارات کو ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی منزل طے کرتے ہیں ایسے ہی عوام علماء کے پاس بیٹھ کر کے علماء حق کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے عقیدے اپنے منہج اور اپنے اپنے دین اور ایمان کو صحیح کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ جنت کا راستہ حاصل کرتے ہیں شرک و پیراس میں تمیز ہوتی ہے ہدایت اور برار اس میں فرق محسوس ہوتا ہے اسی لیے ہمیں یاد آئی گا حضرت ابو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنے بچوں کو بلاتے اور اپنے شاگردوں کو بلاتے اور میرے پیارے بچوں میرے شاگردوں تین باتوں کا خاص خیال رکھنا نمبر جال جال کو برا نمبر دو نمبر تین خال الفقما تین تین باتوں کو یاد رکھنا آج ہے کوئی بڑا جو اپنے نوجوانوں کو ہے کوئی استاد جو اپنے شاگردوں کو یہ تلقین کرتا ہو میرے بھائی بڑی ذمہ داری بڑوں کی ہے کہ نوجوانوں کو اس کی رقبت دلائیں اب طرح سنو رسول کہتے ہیں اے ہمارے ہماری بیٹیوں اور اے ہمارے شاگردوں تین چیزوں کا خیال رکھنا نمبر ایک جال ہمیشہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرنا نمبر دو العلماء ہمیشہ علماء سے پوچھنے والے بننا دین کا شوق ہوگا علماء سے ہمیشہ سوال کرتے رہنا علماء سے جڑے رہنا اور علماء سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا نمبر تین وہ خالص الحکما جو علم حکمت والے ہوں عقل مند ہوں سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں ان سے اپنے تعلقات کو رکھنا بے دین و احمقوں اور نارائکوں سے اپنے تعلقات کو قائم نہ کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو دوستو کتنی پیاری بات کہتے ہیں اے لوگوں سنو کتنی سادا نصیحت ہمارے بڑے اپنے نوجوانوں کو دیا کرتے تھے اسی لیے ایک بوڑھا بڑا بیٹھا ہے سینکڑوں نوجوان اس کو گھیر کے بیٹھا کرتے تھے کتنی پیاری ہدایت کتنی پیاری تربیت کتنی پیاری اسی لیے نوجوان نام اور پیدا ہوتے رہے اب اللہ بن مسعود کہتے ہیں اے نوجوان ہو اور والے نسل کے لوگوں یاد رکھنا المتقون سادہ دین محلے کے قوم کے خاندان کے دیندار جو ہوتے ہیں تکما شعار جو ہوتے ہیں شریعت کی پابندی کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ دین دار جو ہیں یہی تمہارے سردار ہیں یہ تمہارے سردار ہیں اور آج جب ہمارے بڑوں نے اپنے چھوٹوں کو یہ تربیت نہ کیا تو ہمارا سردار بد بد فلم اسٹار بنا ہوا ہے کھلاڑی بنا ہوا ہے ٹی وی کے اسکرین پر جو آ گیا وہی ہمارا سردار بنا ہوا ہے ہمارا سردار وہ تھا جو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے ہمارا سردار وہ تھا جو دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے ہمارا سردار وہ تھا جو ہر وقت اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرنے والا امر بالمعروف کرنے والا اور برائیوں سے روکنے والا ہو یہ دو پیر کے جانور جو ہیں یہ ہمارے سردار کبھی نہیں تھے نمبر دو آگے کیا کہتے ہیں ول پوکا او اور علماء تمہارے قائد ہوتے ہیں علماء تمہارے رہنما ہوتے ہیں آگے جبھی بڑی بڑی پیاری بات وہ چاہ تم دیا تھا اپنے بڑوں سرداروں اور اپنے علماء کے پاس بیٹھو گے وہ مجھے زیادہ ہمیشہ ان کی مجلس سے تمہارے علم میں اضافہ ہوگا تمہارے دین میں اضافہ ہوگا تمہارے تقوی میں زیادتی ہوگی کیوں تم نے بہترین قسم کے لوگوں کی مجلس اپنائی ہے نمبر تین میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ایک بسم رب کلبی کھڑا نوجوانوں کا کام کیا ہے پڑھنا پڑھنا ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرو بہترین کتابیں خریدو جو عقیدے کی ہوں احکام کی ہوں روز نماز سے متعلق ہو ایسی کتابیں آپ عربی نہیں جانتے اردو اردو نہیں جانتے انگلش انگلش نہیں جانتے ہندی ہندی نہیں جانتے پشتو جتنی زبانیں اس وقت موجود ہے ہر زبان میں آپ کے پڑھنے کے لیے کتابیں مہیا ہیں کتابیں پڑھیں ان کا مطالعہ کریں اور اس میں وقت لگائیں آپ سے واٹس اپ پر نہ لگے رہیں میسج ہی نہ پڑھتے رہیں آدمی سویا ہوا ہے حجر کی نماز تو نہ پڑھا تحجد کی نماز نہ پڑھا اٹھنے کے بعد آنکھ مرتا ہوا سب سے بڑے موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کیا کیا آیا ہوا ہے یہ ہمارا وقت ہے یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے میرے میں رب کل ہر اپنے رب کا نام پڑھیں دین کی کتابیں پڑھیں سیرت پڑھیں نبی کے شمارے پڑھیں صحابہ کے واقعات پڑھیں اس قسم کی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگا ہاں؟ اور پڑھتے ہوئے اگر کہیں سمجھ میں نہ آئے تو سوال کر کے علماء سے پوچھ لو سوال کر کے دوسروں سے سمجھ لو بس الحرک تم لاتا نمبر چار اور آخری بات میرے بھائیوں ضروری ہے نوجوانوں کے لیے جو سنتے ہیں اور جو حق بات پڑھتے ہیں ایسے دامن نہ جائیں ہم کو بہت نالج ہے نالج کی بات نالج جو ہے جو آپ کے عمل میں آ جائے اصل وہ ہے جو آپ کے عمل میں آئے جو ہے جو آپ پر عمل آپ کو عمل کرنے پر مجبور کرے اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں چوتھی جو پڑھتے ہو جو سنتے ہو جو حق بات سیکھتے ہو اس کے مطابق عمل کرو اگر عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اجر عظیم متا کرے گا اور سراس مستقیم پر قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے واحد بنائے سنت بنائے ہمارے ہمارے نوجوانوں کو دین کا شوق پیدا کر دے ہمارے بڑوں کو نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کو جذبہ پیدا کر دے ادھر عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے وہاں کے رئیس دونوں ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اچھے کام میں استعمال کر دے ان کو امن و امان نصیب فرما آفیت و صحت عطا فرما ہر برائی اور برا سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے پھر ہر ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو آپ کے ان کی کامیابی ہو اور امت و ملت کی فلاح ہے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرما ہر برا سے محفوظ رکھ لے ہر آنے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے الحال عالمین سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو ان کو اللہ رب العالمین ایسے کاموں میں استعمال فرما جو امت اور ملت قوم اور وطن کے حق میں بہتر ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ انہیں روک لے جس میں امت و ملت کا مل نقصان ہو الحرانین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو انہیں امن و امان فرما دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں اللہ سب کو امن و امان کا گھوارا بنا دے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم الله الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن رحم والمنكر امرحان